حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اپنے معاملے میں زیادہ اختیار رکھتی ہے اور کماری لڑکی سے بھی اس کی ذات کے متعلق مشورہ کیا جائے گا البتہ اس کی خاموشی اس کی اجازت کی دلیل ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چونسٹھ